عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالہ سے حدیث حرقل بیان ہو رہی تھی ہرقل کے اس سوال تک بات پہنچی تھی کہ اشراف الناس اتبعوهم دعفاؤهم ابو سفیان سے پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور اتباع اور مددگار کس قسم کے لوگ ہیں زعفا کمزور مفلوق الحال اور معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں یا مالدار قسم کے لوگ ہیں جواب دیا کہ وہ افاؤ کمزور لوگ ہیں ہمارے غلام ہیں مالی اعتبار سے انتہائی مخلوق ہیں فرقل نے جواب دیا تھا وہ اور رسول کہ انبیاء کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں اور یہ ایک طبعی اسا امر ہے کہ اللہ رب العزت پہلے قبول حق کی توفیق اسی قسم کے لوگوں کو دیتا ہے جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان سابق العرب اس پورے عرب میں پہلا مسلمان میں ہوں سہیب ان سابق الروم اور پورے روم میں پہلا مسلمان سہیب ہے بلال الحبش ہے حبشہ کا پہلا مسلمان بلال ہے سلمان سابق فارس اور سلطنت ایران کا پہلا مسلمان سلمان فارسی ہے انہیں اللہ تعالی نے اپنی اپنی قوموں میں سب سے پہلے دعوت حق کے سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق دی اور یہی لوگ جنت کے داخلے میں اپنی قوموں کے سابق ہوں گے اپنی قوموں کی قیادت کریں گے تو جو برکت جو میں ہے وہ اس طبقے میں نہیں جو مالدار شمار ہوتے ہیں اللہ یہ کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی محبت سے بری کر کے ان کے دلوں کو اپنے دین کی محبت سے جوڑ دے اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان نما تم سرون بزوافائک ہوں جداہ میں اخلاص ان بسرات ہوں کہ تمہاری اصل مدد تمہارے کمزوروں کی برکت سے ہوتی ہے ان کی دعاؤں کی برکت سے ان کے اخلاص کی برکت سے اور ان کی نمازوں کی برکت سے وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تحجد کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں اور ان کے سجدوں کو ان کی پوری قوم کے لیے بابرکت بنا دیتا ہے اور یہی تمہاری مضبوطی تمہاری مدد اور نصرت کا باعث ہے اسی لیے فرمانے کہ اب خون کی مجھے اپنے کمزوروں کے بیچ میں تلاش کیا کرو یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش تھی کہ اسی طرح کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں یہ لوگ مخلص ہوتے ہیں اور یہ تمری ہے ان علماء اور دعات کے لیے جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اور شیطان ان کے ذہنوں پر اس طرح وار کرتا ہے کہ مالداروں سے تعلق زیادہ مفید ہے نتیجہ یہ کہ اپنے منہج اور اپنے مقام کو گرا کر وہ ان کے ٹھکانوں اور دکانوں کے سروے اور دورے کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری تقویت کا سامان یہی لوگ ہیں حالانکہ جو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے منہج کے خلاف اور پھر یہ اس مقام کو اس رفت کو جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کو گرانے کے مطابق اصل مضبوطی استحکام اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور اس کے لیے مناہج ہیں انہیں اپنانا ہی باعث برکت ہے تبھی ہرقل نے جو بڑا صاحب فراست تھا اس کا یہ جواب دیا ہم اتباع رسول کہ انبیاء کے اتباع بھی کمزوری ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ ان کے کاج کی مضبوطی کا باعث بن جاتے ہیں دوسرا سوال یہ کیا کہ حل یہ ام امین قصول بتاؤ کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ابو سفیان نے جواب دیا بل یزیدون وہ تو بڑھ رہے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کمی نہیں ہو رہی حالانکہ ہم نے راستے بند کیے ہوئے ہیں اور جو ہمارے زیر دست ہیں ان کا ہم نے ناطقہ بند کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ پھیل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں ہرکل نے جواب دیا کدار کا امر المان حتہ یتیم ایمان کا یہی معاملہ ہے ایمان کا معاملہ رفتہ رفتہ بڑھتا ہے حتیٰ یتیم حتیٰ کے یہ پورا ہو جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اگر کسی بھی دور میں ایمان کے غلبے کا فیصلہ فرما لے تو پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوتا ہے استحکام آتا ہے یہ کام تیزی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ دین اسلام کی طبیعت نہیں ہے یہ راستہ بڑا صبر آزما ہے اللہ تعالیٰ کو کن کہہ کر دین اسلام کے غلبہ پر قادر ہے اور دین کو استحکام دینے پر قادر ہے لیکن اللہ رب العزت آزماتا ہے امتحان لیتا ہے اپنے پیاروں کا خاص طور پہ اور جب پوری طرح ان کو صابر پاتا ہے تو پھر اپنی توفیق کے راستے کھول دیتا ہے یقیناً یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فیصلوں کتابیں ہیں کہ ایمان رفتہ رفتہ بڑھتا ہے حتیٰ کہ مکمل ہو جاتا ہے ایسے بہت سے انبیاء گزرے ہیں جن کے امر کے غلبے کا اللہ نے فیصلہ نہیں فرمایا جنہوں نے توحید سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور آخر دم تک ایک ہی دعوت دیتے رہے قوموں نے مان کے نہیں دیا رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخرت کا یہ منظر دکھایا کہ کچھ انبیاء کے ساتھ پوری جماعتیں ہیں کچھ انبیاء کے ساتھ بیس پچیس افراد ہیں کچھ انبیاء کے ساتھ ایک یا دو افراد ہیں اور کچھ انبیاء بالکل اکیلے کھڑے انہیں جو بھی عمر ملی انہوں نے قول لا الہ الا اللہ کی دعوت میں صرف کر دی کہ اللہ کی توحید کو مان لو اور قومیں نہیں مانی اور اللہ رب العزت کو اپنے جس نبی کے مشن کا غلبہ منظور ہو اس کے معاملے کو آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے آزمائشوں کے مراحل سے گزار کر اور حتیٰ کہ ایمان کا معاملہ پورا ہو جاتا ہے لیکن جو انبیاء صرف توحید ہی پیش کرتے کرتے اللہ سے جا ملے وہ ناکام نہیں ہے وہ بڑے کامیاب ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے منہج کے ساتھ پوری طرح وفاداری کی دین کا سودا نہیں کیا کچھ لو اور کچھ دو کچھ مان لو کچھ بنوا لو یہ تو سراسر میں رسول مسود اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنوں کے دور میں انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا فرمایا کہ یقین دین اور بہار آئندہ دنیا اور وہ اس طرح کہ وہ دنیا کے معمولی سے ساز و سامان کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا اپنی جھوٹی شہرت کے لیے مال کے تما میں یا عہدوں کی لالچ میں وہ اپنے مشن کا اپنی توحید کا اپنے دین کا سودا کر دے گا تو یہ انبیاء تو مبارک ہیں جنہوں نے کوئی سودا نہ کیا قوموں کا بائیکاٹ برداشت کر لیا فتنے برداشت کر لیے ان کی ماریں برداشت کر لیں رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے انبیاء سے متعارف کرایا جن جنہوں نے دعوت دی لا الہ الا اللہ کہا قوموں نے پتھر مارے حتیٰ کہ لہو رحان ہو گئے یقول وہ یمس ان بجے ہی وہ اپنے رومال سے اپنے چہرے سے خون صاف کرتے اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے کہ اللہ محد قومی ان لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے انہیں شعور نہیں ہے تو ایسے انبیاء بھی بڑے کامیاب ہیں ان کی یہ استقامت اور مشن اور توحید کے ساتھ بفا ان کا سموا ہے لیکن اللہ رب العزت کو جس نبی کے مشن کے غلبہ کہ اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہو کا امر المان حق کا یہ تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے چنانچہ نبی اسلام کے صحابہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ہرقل نے کہا کہ یہی ایمان کی شان ہے کہ ایمان رفتہ رفتہ بڑھتا ہے اور ماننے والے پھیل جاتے ہیں حتیٰ کہ یک لخت اس زمین کی پشت پر دین کا احیاء اور انقلاب جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے مگر یہ راستہ آزمائشوں سے پر ہے اور بڑا پرخطر راستہ ہے اسی لیے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب دعوت کا حکم دیا تو دعوت کو جہاد نہیں بلکہ جہاد کبیر کہا تلوار سے قتال چھوٹا جہاد ہے اور دعوت کفار کے ایوانوں میں اور ان میدانوں میں دعوت دینا بڑا جہاد اسی لیے پیغمبر اللہ صاحب اسلام کا فرمان ہے اسلام اور واحد خیر الین قتل الف کافر میری تلوار سے ایک ہزار کافر قتل ہوں اس سے بہتر یہ ہے کہ میری دعوت سے ایک کافر اسلام قبول کر لے میری دعوت قبول کر کے جنت میں پہنچ جائے یہ اس سے بہتر ہے زیادہ محبوب ہے کہ میری تلوار سے ایک ہزار کافر قتل ہو کر جہنم میں چلے جائیں یہ معاملہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور یہ معاملہ واقع بڑا حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا جب اللہ رب العزت نے حجت البدا کے موقع پر یہ وہی بھیجی کہ الب محتمۃ اللہ کم دینا نعمتی وردید اللہ قبول سلامت دین کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا اپنی نعمت کا اتمام کر دی جاتی میری نعمت پوری ہو چکی یہ ایمان کا معاملہ مکمل ہو کر رہا یہ نبی اسلام کی دعوتی جہادی زندگی کا نچوڑ ہے اور یہ سمرار کامیابی ہے جو اللہ نے آپ کو ادا کروائی تو ہرقل کی فراست اس بات کو جانتی تھی کہ ایمان کا معاملہ رستہ رستہ بڑھتا ہے یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے یا دین کی دعوت دینے والا کوئی بحروبیاں شوق باز مداری گھر نہیں کہ وہ اعلان کرے اور لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جائے نہیں یہ معاملہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور یہ دین اسلام کی فطرت اللہ تعالیٰ قوموں کا امتحان لیتے ہیں دائیوں کا امتحان لیتا ہے اور ان کے صبر کو آزماتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں کی اور وہ آواز بڑی پیاری لگتی بڑی پسند آتی ہے جو تکلیفوں سے بھری ہو اور وہ اپنے شکوے کا اور اپنی تکلیف کا اللہ کے سامنے اظہار کریں اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ جو بھی تکلیف ہے اس کا اظہار تیرے سامنے ہے اور ہی سے اس کا اظہار مت لو تو یہ ایمان کا معاملہ رفتہ رفتہ بڑا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دی اور سارے احکام پورے کر دی عقیدہ توحید کے بعد نمازیں ہیں روزے ہیں حج ہے اور دیگر اسلام کے حکام ہیں آہستہ آہستہ اترے اور معاملہ مکمل ہو گیا دراصل نے اگلا سوال یہ کیا کہ ہر یقا تو آہد من ہوں سخت تندی نہیں بعد بحد انجن رکھی ہے کہ یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی بندہ آج تک مرتب ہوا کسی نے دین کو چھوڑ دیا ہو اور چھوڑا کس بنا پر ہو سخت تک دین ہی اس کے دین کو ناپسند کر کے دین میں آیا ہو کچھ وقت گزارا ہو اور پھر دین کو ناپسند کر کے دین کے معاملے سے ناراض ہو کر کبھی اس دین کو چھوڑا ہو اس کی مثال ملتی ابو سفیان نے جواب دیا کہ لا یا سب نہیں ایسی ایک مثال ہمارے سامنے نہیں کہ کسی نے دین اسلام کو قبول کر کے چھوڑا ہو اس دعوت توحید کو مان کے ارتداد اختیار کیا ہو اس کی کوئی مثال نہیں بس شرط یہ کہ اس کی بنیاد دین سے ناراضگی ہاں کسی کے دل میں تما ہو لالچ ہو دنیا یا دنیا کی مناسب اور وقار کی چاہت ہو اس کی خواہش پوری نہ ہوئی ہو اور وہ مایوس ہو کر چلا جائے یہ یہ بات الگ ہے لیکن دین کو قبول کر کے دین سے ناراض ہو کر کسی نے دین کو نہیں چھوڑا جس نے اس دین کو قبول کیا وہ آج تک قائم حتیٰ کہ مارے برداشت کی اور وہ گرم کوئلوں اور انگاروں پر گھسیٹے گئے ان کے سینوں پر بھاری سلیں رکھی گئی ان کے گلوں میں رسیاں باندھ کر مکہ کے اوباشوں کے سپرد کر دیے گئے جو ان کو گھسیٹتے رہتے ان کو مارتے رہتے وہ پانی ڈالا گیا لیکن اس دین سے کوئی مرتب نہیں ہوا ہرکل نے اس کا جواب دیا وہ قدار کر ایمان ہی خال کو پرشاسن جاتا ہوں کلو ہاں یہی ایمان کی شان ہے جب ایمان کی بشاشت ایمان کا انشراح ایمان کا نور اور حلاوت دلوں میں بیٹھ جائے دلوں میں شامل ہو جائے تو پھر کوئی ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا جب ایمان کی لذت اس دل میں گھر کر جائے اور یہ دل ایمان کی نظر کو قبول کر لے تو پھر اس ایمان کو چھوڑنے پر کوئی آمادہ نہیں ہوگا یہ ایمان کی شان ہے ایمان کی ایک حلاوت ہے ایک ذائقہ ہے ایک لذت اور مٹھاس ہے جب یہ حاصل ہو جائے تو پھر کوئی اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا اور ہر عقل کا یہ جواب ایک تاریخی جواب اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسے منہج حق کا فہم تھا یہ اس کی فراست اور فہم کہ سچا عقیدہ سچی توحید اور سچے ایمان کی حلالت اگر دل میں بیٹھ جائے پھر بندہ ایمان کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے کوئی ایک عمل چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا آج در حقیقت یہ انشراح نہیں اور یہ حلاوت دلوں میں بیٹھی ہی نہیں اس لیے ایمان سے تعلق ایک روایتی نوعیت کا ہے صحیح منہج نہیں ان پر اوپر سے ایک رابطہ تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کو کاروں کو بولنے یہ انشراح کیسے آتا ہے یہ حلاوت کیسے آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان تھے تو انہیں روز اول یہ مٹھاس اور یہ حلامت حاصل ہو جاتی کیونکہ ان کا ایمان اس فہم پر قائم ہوتا تھا جو فہم اس لذت اور حلامت کا باعث بنتا رسول اللہ وسلم فرمان باب عمل ایمان من رضی بن ربن کبھی اسلام دین بر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا وائدہ ایمان کی دکھا کر حلاوت کو وہ شخص پاتا ہے جو تین چیزوں کو مانے اور ایسا مانے کہ ان پر راوی ہو جائے ان پر مختلف ہو جائے ان پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے تین چیزوں کو مانے اور مان کر بس ایسا مختلف ہو ایسا راوی ہو اللہ تعالیٰ کو رب مان لے اور راوی ہو جائے بس اب یہ درگاہیں یہ کراچی کی سرکاریں اور یہ اجمیر کی سرکاریں اور یہ پاک پتن کی سرکاریں سب تمام تھے جو لوگوں نے بنا رکھی وہ لوگ اس سے بے خبر ہیں تو جو لوگ اتنے کمزور کچے عقیدے کے کچے عقیدوں کے مالک ہوں ان کے اندر ایمان کی حلاوت کیسے سمائے گی یہ ان انہیں کیسے حاصل ہوگا آپ کا تو فرمان ہے کہ ایمان کی حلاوت تو وہ لوگ پاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کو رب مان لیں اور مان کر راضی ہو جائے اور وہیں پر رک جائیں بس اب کوئی رب نہیں کوئی راہ نہیں صرف ایک اللہ ہے تمام تواریخ سے اپنے عقیدوں کو اپنے اعمال کو اپنے قلوب کو پاک اور صاف کر لیں اور ایک اللہ کے رب ہونے پر مختلف ہو جائے اور قائم ہو جائے ڈٹ جائے اور دوسری چیز وہ اسلام دین ہے اسلام کو اپنا دین مان لیں اور اس پر راضی ہو بس دین اسلام میرا دین بس نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے اب بہت سی قومیں ہیں اور بہت سے مظاہر ہیں ان کے افکار ہیں ان کی تحویلیں ہیں ان کی ثقافتیں ہیں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں ان کے نظام ہیں کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس دین کو دین حنیف قرار دی رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے بوائس تو میرے حنیفیت سما ہے مجھے جو دین دیا گیا ہے اس دین میں دو چیزیں امتیازی ہیں ایک حنیفیت دوسری سماحت حنیفیت کیا ہے حنیفیت یہ ہے کہ اس کو ماننے والے ہر دین سے کٹ کر اسی دین کو قبول کر کے بیٹھے بس دائیں بائیں نہ جھونکے آگے پیچھے نہ دیکھیں اقوام عالم کی سیاستیں کیا ہیں ان کی ثقافتیں کیا ہیں ان کی تحریریں کیا ہیں نہیں ایسا نہ ہو ان پر پوری طرح ایک رنگ ہو جس رنگ کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے درد ہے کہ اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے اور وہ اللہ کے دین کا رو اللہ وہ اللہ کا رنگ ہے وہ اس دین کا رنگ ہے تو کا رنگ ہے اس رنگ کو چڑھا لیں آپ ان کی نمازوں پر ان کے عبادات پر ان کے اخبار پر ان کے اخلاق پر مناحب پر عقائد پر اسی دین کا رنگ دین کا رنگ اس پر مبتل ہو تو آج یہ چیز نہیں آج اسلام کے ساتھ یہ حقیقی تعلق نہیں پھر انشراح کیسے حاصل ہو اور یہ حلالت دنوں میں کیسے بیٹھے ناممکن مسلمانوں کی دکانوں پر آپ کو ہندوستان کے فلم یا کی فوٹو ملے گی مسلمانوں کی دکان اس کا کیا مانا ہے کہ اسے اس سے پیار اس تہذیب سے پیار ہے ثقافت سے پیار ہم نے تو نوجوانوں کے لباسوں پر غیر مسلم کنجروں کے فوٹو دیکھیں اس کا کیا مانا ہے کہ ان ثقافتوں سے محبت رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المر امام حب کہ انسان قیامت کے لیے اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ محبت کرے گا جن کے فوٹو سے پیار کرتے ہو انہیں کے ساتھ حشر ہوگا جب یہ تعلق کی نوعیت ہو تو انشراح ایمانی ہے کیسے حاصل ہو سکتا ایمان کی محبت اور حلاوت کیسے حاصل ہو سکتی لوگ باقاعدہ میڈیا کے سامنے بیٹھتے ایک ایک چیز پر غور کرتے ہیں ان کے بالوں کی کٹنگ کیسی ہے اگلے دن وہی بال بن جاتے ہیں یہ چاروں طرف سے بال چھوٹے کروا کے منوا کے بیچ میں ایک پیالہ سا بنا لے یہ وہ کبا ہے جس سے اللہ کے پیغمبر نے روکا یہ آگے سر پہ منڈوانا آگے سر پہ بال رکھنا یہ وہ قدر ہے جسے اللہ کے درندے میں ہمیں اپنے دین کی ثقافت سے پیار نہیں ان کی ثقافت سے پیار اکثر ماں باپ اپنے بچوں کی بالوں کی اسی طرح کٹنگ کروانا اکثر ایسے نظر آتے ہیں کہ غیر مسلم جو یورپین ہے ان کا یہ اسٹائل اس پر فخر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ایک ترقی پذیر ہے ترقی یافتہ ہیں ایک ترقی یافتہ قوم کا ہم نے راستہ اپنایا اس پر فخر کر یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے دین کو زما کرنے کے مطابق اللہ کے نبی نے اس سے روکا تو پھر یہی وجہ ہے کہ وہ ایمان کی حلامت پر وہ انشرا حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اس شرح کا راستہ بھی یہی ہے کہ اللہ کو رب ماننا اور بس اسلام کو دین ماننا اور بس اس پر راضی ہو کہ راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ بس اتنا ہی کافی اس سے زیادہ نہیں چاہیے اس سے کم نہیں چاہیے اتنے ہی میں راضی ہوں مختلف ہوں اور بس اور تیسری چیز یہ محمد رسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننا اور بس رسول ماننے کا معنی کیا ہے بس رسول مان لیں انہیں کی ساتھ کریں ان کا کلمہ پڑھ لیا محمد الرسود اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کی بات کر دیں اس پر بس کر دیں اب کوئی ایمان نہیں کوئی مشتحد نہیں کوئی محدود کے فقیر نہیں کوئی مشد نہیں ہاں کوئی اللہ کے نبی کی بات کہے گا وہ بات سنیں گے اس کو قبول کریں گے وہ اس کی بات نہیں وہ اللہ کے نبی کی بات اور یہ ذاتی ملفوظات ذاتی قصے کہانی چونکہ چنانچہ موضوعات اور کزم اور جھوٹ اگر اس طرف توجہ ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ کے رسول تم نے کیا مانا رسول ماننے کا مانا یہ ہے کہ ان کی ہو ہر چیز میں عقیدہ منہ کھولو معیشت معاشرت کاروبار ہر چیز میں اللہ کے دن کا دین اس سے انحراج کرو گے تو اس دین میں ایک نقطہ یہ دین دین غیرت ہے وہ سارے آواز جو انحراف میں قائم ہو گئے تمہارے منہ میں مانگے ان کی کوئی ضرورت نہیں کوئی حاجت نہیں یہاں تو پوری غیرت کے ساتھ امر مطلوب یہ ہے کہ تمہارے ہر عمل تمہارے تمام مناح کی تصویر اللہ کا یہ فرمان ہو ماں نام رسول فضول ہو دمان ہاتھ میں سنتے ہو کہ جو چیز رسول دے وہ دے لو اور جس چیز سے رسول روکے اس سے رک سکتے بس اگر یہ حاصل ہو جائے یہ تین چیزیں تو اسے ایمان کی مٹھاس نہیں جاتی اور اگر ان تین چیزوں پر اتفاق نہ ہو اللہ کو رب مانتا ہو لیکن اور بھی مشکل خوشا بنا رکھے ہوں اور بھی حاجی دعا بنا رکھے ہوں اسلام قبول تو کر لیا لیکن دیگر تہذیبی اور ثقافتیں بھی پیش نظر ہوں محمد صلی اللہ علیہ کو رسول تو مان لیا لیکن اور بھی اطاعت کے مرکز ہو علم ہو مستحدین ہو اور پیر مرشد ہو تو اس شخص کو ایمان کی حرارت نصیب نہیں ہو سکتی نتیجہ یہ کہ آج چونکہ اس دین پر گرفت مضبوط نہیں ہے لہذا ہر طرح کے انحراف آپ کے ساتھ اللہ کی مدد مفقود ہے نصرت مفقود ہے کیونکہ وہ مثالی ایمان مفقود ہے جو اس دین کے خوشحال جو صحابہ نے تمہور اس نے پوچھا کہ کوئی ایک مرتد ہوا ہو کہا کہ نہیں جس نے اس مذہب کو اپنا لیا وہ پکا ہو گیا آج یہ دو باتیں ڈھونڈو کہاں ملیں گی آپ کو دنیا میں مختلف مذاہب ہیں مختلف تعلقیں ہیں یہ دو باتیں کہ وہ بڑھ رہے یا گھٹ رہے اور کسی نے اس دعوت کو قبول کر کے چھوڑا ہو تو مثال ہے اس کی اب اس ابھیان نے جواب دیا کہ وہ بڑھتے جا رہے گھٹ نہیں رہے اور دوسری بات یہ کہ آج تک جو اس مذہب میں داخل ہوا اس نے اس کو چھوڑا نہیں پکا ہو گیا یہ دنیا میں مختلف قومیں ہیں مختلف مذاہب ہیں مختلف دعوتیں ہیں یہ دو نشانیاں آج کس کے اندر موجود ہیں دیکھو اور کرو یہ بھی ایک حق کی شناخت ہے حق کا مزاج ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مٹھاس اپنے اندر پیدا کرو یہ حلاوت اپنے اندر پیدا کرو جس کا طریق یہ ہے کہ ان تین چیزوں کو قبول کر کے راضی ہو جائے یہ تین چیزیں پوری زندگی کا محبت عقیدہ اور عمل کی پوری گاڑی ان تین چیزوں پر قائم چوتھی کوئی چیز نہیں پانچویں کوئی چیز نہیں انہیں پر اتفاق کرو اس لیے جب قبر میں آپ جائیں گے تو پہلا پرچہ انہیں تین چیزوں پر بس اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت سے یہ بات سمجھا دی جب فرشتے پوچھیں گے من ربو کا ماں دینوں کا من نبیوں کا یہی تین سوال یہی تین چیزیں ایمان کی احساس ہے ایمان کی حلامت کی احساس ہے اور جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے پہلی بار یہ پہلا پرچہ آپ کے سامنے آئے بتاؤ رب کون اس کا جواب کون دے گا جس کا ایک ہی رب اور کس نے کئی ربوں کو پکارا ہو ہر جگہ اس کے مختلف رب ہیں ان کو سلامی ہو رہی ہے استغاثہ ہو رہا ہے وہ متحیر ہوں گے کہ آج ان مختلف ربوں میں سے کس کا نام پیش کر وہ کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں سنے تو سے یقول قولم فقول تو رکھو ہم نے تو لوگوں کو سنا دو باتیں کرتے تھے کہ فلاں کو بھی سلام کر لو اور فلاں کے سامنے بھی چھپ جاؤ ہم نے بھی یہ باتیں شروع کر دی اور وہی کرتے گئے اب ہمیں معلوم نہیں اچھا بتاؤ ماں دینوں کا دین کیا ہے بات ہم نے جانا ہم نے لوگوں کو سنا کہ فلاں چیز کو اپنا لو فلاں چیز کو اپنا لو اپنا دیکھ اب ہم معلوم نہیں ہمارا دین کیا حقیقی دین کیا اصل دین کیا ہمیں معلوم اچھا، نبی کون ہے یہی جواب ہمیں معلوم نہیں ہم نے تو کئی کتاب کے مرکز قائم کیے دین کا معاملہ ہم نے کے کندھوں پر تعمیر کیا ہوا کہ جو آپ یہ کہہ دے گا وہ حق ہو ہم نے حق کو تولا شخصیتوں کے نظام کو حالانکہ شرعی تدیب یہ ہے کہ شخصیتوں کو تولو حق کے نظام امام صاحبی کا قول ہے بہت بڑے محدے سے حق کو رائے اور تعریف پہلا حق لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا ایک شخص کو آپ دیکھیں اس کی ظاہری حیرت کزائی کو دیکھے اور سمجھے کہ مجسمے حق کے نہیں حق لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا ایک دن حق کا تم حق کو پہچانو اصل مصدر سے کتاب و سنت سے تاریخ اہل ہو جب کتاب و سنت سے حق کو پہچان لو گے تو اہل حق کو بھی پہچان جاؤ گے اس منحص کو لوگوں پر پیش کرو گے جو اس کے مطابق ہے وہ صاحب حق ہے جو اس کے خلاف ہے اس کی حیرت کذائی کچھ بھی ہو وہ صاحب حق نہیں ہو سکتا تو ہم نے تو بس شخصیتوں کو دیکھا ان کے قائل ہو گئے اور ان کے کندھوں پر پوری عمارت تعمیر کر ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا رسول کون ہے نبی کون فرشتے بڑی مار ماریں گے اور ساتھ ساتھ کہیں گے کہ کنتال شک تو پوری زندگی شک اور حیرانی میں اترا پوری زندگی تیری زندگی یقین پر نہیں تھی یقین پہ زندگی اس شخص کی گزرتی ہے جس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو دوسرے میں سنت رسول اللہ ہو بس وہ یقین اللہ کی بڑی یقین ہے اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ شکوک کو شبہان سے عبارت ہے اس میں یقین نہیں آ سکتا کہ تیری پوری زندگی شک پر گزرے والے مت بدھ تک اسی شک پر تو مر گیا مرتے دن تک اس شک پر قائم رہا وہ علیہ تباہ بھی عمل خیال ہے اور قیامت کے روز اسی شخص اٹھایا جائے گا اسی طرح متحیر ہو کر پریشان ہو یہ پہلا پرچہ بتاؤ اس میں کچھ چوتھا سوال ہو کوئی دوسرا نام ہو نہیں وہی جو درس دیا گیا جس کو خالی کے کائنات نے محبت حیات کہا ہے کہ جو اللہ کو رب مان کر پس کر جائے اسلام کو دین مان کے پس کر جائے اور محمد کو رسول مان کے پس کر جائے اس کو ایمان بھی مل گیا اور ایمان کی ہلاک بھی مل گئی ایمان کی مٹھاس ہی مل گئی کسی پر بتایا اتنا یہ اہم محور حیات ہے اور یہ پرچہ جو سامنے پیش ہو گیا جس کی خوب تیاری کرو شریعت کی جو تعلیمات ہمیں دی ان تعلیمات کی روشنی میں اس پرچے کی تیاری روزانہ بار بار کی جاتی بار بار کی جاتی دن میں پانچ دفعہ اذان ہوتی اذان کی کا جو جواب ہے جو اذان کی دعا ہے اس میں یہ دعا بھی اللہ کے اندر ثابت ہے ربی رب اسلام بڑے محمد الرسولہ اللہ میں رادی ہوں تجھے رب مان کر اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی اللہ وسلم رسول مان کر میں اس پر رادی ہوں دن میں پانچ بار یہ رفاظ دہرات یعنی اس پیپر کی تیاری بار بار ہو رہی پھر صبح شام کے اذکار میں تین تین بار آپ یہ بڑھتے ہیں رضی زب اللہ ربن ربیل اسلام دین بڑے محمد الرسلہ میں رادی ہوں کو رب مان کر اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی علیہ وسلم رسول مان کر چھ دفعہ یہ ہو گیا گیارہ بار اس پیپر کی بار بار تیاری ہو رہی گیارہ بار اس کی روزانہ تیاری کریں لیکن بات یہ ہے کہ اس کے معنی کو سمجھو اس کی معنویت کو اپناؤ اس پر ڈٹ اور قائم ہو جاؤ عملی دو اعتقادی کرو تاکہ صحیح حلالت ہو جائے اور جب یہ حلاوت دل میں بیٹھ جائے گی جس کو صحابہ روز بھی ہم کر لیتے یہ تو پہلے دن کا درس ہے باقی باتیں بات یہ پہلے دن کا درس ہے اور آج کیا وجہ ہے کہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں اسلام کے دائرے میں لیکن یہ درس نصیب نہیں ہوتا کیا یہ دن حالات سے خالی حالانکہ یہ روز اکبر کے درس صحابہ اس کو پہلے دن قبول کرتے ڈٹ جائے قبول کر کے اپنی قوموں کا سامنا کرتے قومیں مارتی اور مبتلائی آدھار کر دی کوئی انتظام نہ کرتے کیونکہ ان تین چیزوں کو مان کر ایمان کی حلاوت کو اپنے دل میں شامل کر لیتے اس علامت کی ظاہری علامت کیا علامت یہ ہے کہ کوئی دیکھی پھر بھاری محسوس نہیں ہوتی پھر اللہ کے میں جہاد کرتے ہوئے گلا کٹوا دینا آسان ہوتا بلکہ صحابہ تو شہادت کی دعائیں مانگ کر میدان جہاد میں جاتے ہاں یہ الفاظ ضرور کہتے کہ کسی ایسے کونے میں شہادت کی موت دینا جہاں دیکھنے والی کوئی نگاہ نہ ہو تاکہ ریا کاری کر یہ عمل کو کے کی تھوڑی ہے یہ عمل تیری ادا کے لیے ہے دنیا دیکھے یا نہ دیکھے یا اللہ بس تو قبول فرمانے اور تیرے دربار میں اس کی پذیرائی ہو پھر وہ کھڑے کھڑے اپنے کل سرمایہ کے ساتھ کر دیتے تھے جیسے ابو تعداد نے کیا ایک ہی بات تھا مشہور بات تھا اللہ کی لبا کا معاملہ آ گیا جنگل کے درختوں کی خرید کا معاملہ آ گیا کھڑے کھڑے سارا بات دے دیا اور جنگل کی درخت خرید اس لیے جو حرارت دل میں وہ مٹھاس دل میں پھر راتوں کو اٹھنا آسان ہے سردی کے باوجود ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا آسان ہے زکات دینا آسان ہے سب کا دینا آسان ہے روزہ دیکھ رکھنا آسان ہے حج کا سفر جو بڑا پر مشقت سفر ہے یہ سفر کرنا آسان ہے نیچے قربان کرنا آسان ہے مال قربان کرنا آسان ہے جب یہ حالت دل میں آتی ہے تو پھر گنا بھاری پڑ جاتی ہے جس قدر یہ حالت ہوگی اس قدر گناہ بھاری پڑے گا انس مالک کا قول ہے کہ ہم انتمتا دت تو تھی ہی آیت میں کنہ نہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑی حیرت کی بات ہے تم آج ایسے گناہ کرتے ہو کہ تمہارے نزدیک کا گناہ صرف اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ ناک کے مکھی بیٹھی اور یوں کر کے اڑا دی بس بھائی یہ حکم ہے وہ گناہ تم اتنی ضرورت سے کرتے ہو کہ تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں وہ گناہ کرنا ایسے ہے جیسے مکھی بیٹھی اور اڑا دی بس ختم معاملہ ختم کنہ نہ جو ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو گنا کو اللہ کے کے دور میں پہاڑوں سے بوجھل سمجھتے تھے اور موہر سمجھتے تھے تباہ کم سمجھتے تھے بعض راتوں میں جس گناہ کا ذکر ہے وہ کپڑے کو تخلیف نہیں لٹکانا کپڑے کو وہ پتلون ہو شلوار ہو پائجامہ ہو لنگی ہو کوئی بھی کپڑا ہو اس کو تخلیق نیچے کرنا فرمایا کہ یہ گناہ تم کرتے ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اللہ کے پیغمبر کے دور میں اس گناہ کو مہلک سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہماری پوری آخمت کو تباہ کر کے رکھتے تمہیں کوئی نہیں تو معاملہ کیا ہے وہ ہمارا دل میں نہیں وہ مشاشت دل میں نہیں وہ ایمان کی مٹھاس دل میں نہیں اگر یہ مٹھاس آ جائے تو نیکیوں کی محبت پیدا ہوگی بندہ کوئی نیکی نہیں چھوڑے اور سے ہوگی کسی گناہ کا انتقام نہیں کرے اور آج اتنے کمزور ایمان ہے کہ گناہ بھی ہوتے ہیں اور گناہ آگے بیان بھی ہوتے ہیں بندہ گناہ کر کے گناہ کو چھپا ہے اللہ سے توبہ کر دے ندامت کا اظہار کر دے اپنے معاملے کو صاف کرا لے نہیں گناہ ہوتے ہیں اور گناہوں کو آگے بیان بھی کرتے جو رات ہم نے ٹی وی پر فلاں ڈرامہ دیکھا رات ہم نے فلاں شو دیکھا رات ہم نے فلاں میں موسیقی اٹینڈ کی اور رات ہم نے فلاں کام کیا فلاں کام کیا فلاں کے میں گئے یہ کیا اور وہ کیا گناہوں کو بیان کیا کیسے مسلمان کیسا عقیدہ اور کیسا من ہے یہ اس انشرا ہے ایمان کی نشانی ہے کہ ہر نیکی آسان ہے اور گناہ جو ہے پہاڑ کی طرف بوجھل محسوس ہو تو معاملہ کیا ہے دل میں یہ حلالت ایمانی ہو یہ اس کا طریق ہے اللہ کے نبی نے طریق بیان کیا ہے تو ہرکل کا یہ کہنا کہ ایمان کی مٹھاس جب دل میں شامل ہوتی ہے تو پھر بندہ اس ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا اطاعت کے راستے کو چھوڑ نہیں سکتا گناہوں کا راستہ اپنا نہیں سکتا پھر وہ سچے ایمان پر منہج پر مشن پر توحید پر عقیدے کی محبت پر عمل کی محبت پر قائم ہو جاتا ہے یہ اس کا راستہ جس کا معنی یہ یہ جو پہلے دن کی تربیت ہے ان تین چیزوں کو صحیح معنی میں سمجھنا ان کو قبول کر دینا یہ پہلے دن کی تربیت شان مگر اس سے آج ہم خالی ہیں کیونکہ ہم نے عقیدے کو منہج کو بالکل بگاڑ کر دی اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے وہ سچی سکیمت اور وہ انشاء قلبی وہ مشاشت وہ حلاوت وہ ذائقہ اور وہ لذت جو ایمان سے حاصل ہوتی ہے ایمان کی شان ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمارے دل میں پیدا فرما دے ہمارے اعمال پر اس بشاشت اور حلاوت کا رنگ ہو ہمارے مرحل پر گفتگو پر اور ہر زندگی کے مرحلے پر اسی بشاشت کا رنگ ہو تاکہ یہ سکینت حاصل ہونے کے بعد صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو سکے اقول قولی اقلیح استفر اللہ علی واخر الحمد للہ